مجاہد نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے آئے اور ہم کہہ رہے تھے اے اللہ میں حج کرنے کے لیے حاضر ہوں ہماری نیت حج کی تھی راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے عمرہ بنا لیں اور لبئی کا عمرہ کہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو انچاس